حمام بن منبع سے روایت ہے کہا یہ ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا انہوں نے بہت سی احادیث بیان کی ان میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس معاملے یعنی خلافت یا حکومت میں قریش کے تابع ہیں مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں اور کافر قریشی کافروں کے پیچھے چلنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو دو